علامہ اقبال رحمہ اللہ میرے خواب میں آئے اور میں نے محسوس کیا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے مجھے ایک پیغام دیا کہ اپنی آواز میں مسلمانہ نے پاکستان اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی مسلمان دنیا میں جو بستے ہیں ان کو اپنی آواز میں میرے اشعار ان تک پہنچاؤ اور انہیں یہ میسج دو کہ ایک دن آنے والا ہے قیامت کا پچاس ہزار سالہ دن ہوگا وہ اور سب کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا اس دن میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دجالی دور میں ایمان عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان والوں کے ساتھ فرمائے آمین عقل کو سے فرصت نہیں عشق پر آمال کی بنیاد رکھ اپنے من میں ڈوب کر پا زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنا تو بن اپنا تو بن قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی بر کے تب ای نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم ازاروح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی حیدری فکر ہے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا اس کے آئی نئے ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں کر ہو کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے عصر رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کو کب قسمت امکان ہے خلافت تیری وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے چشم اقوام نہ نظارہ ابد تک دیکھیں رف شان رفا نال کا ذکر دیکھیں امت گلشن ہستی میں سمر چیدہ بھی ہے اور مہرو میں سمر بھی ہے خزاں دیدہ بھی ہے سی نخل ہے کاہی دبی بالی دبی ہے سینکڑوں بتن چمن میں ابھی پوشید ابھی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں آج بھی وقت ہے ایمان کی طرف لوٹاؤ آج بھی وقت ہے قرآن کی طرف لوٹاؤ آج بھی وقت ہے قرآن کی طرف لوٹاؤ آج بھی وقت ہے قرآن کی طرف لوٹاؤ